دوسری سند ابو سفیان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے اس کو ستو پلائے وہ ستو پی کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن سیدہ نے کہا بھانجے وضو کر لو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس چیز کو آگ نے چھوا ہے اس کو کھانے سے وضو کرو حدیث نمبر آٹھ سو سات مسند احمد